وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اور جب ہم نے اے بنی اسرائیل تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتتن کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا یعنی فلسطین میں جو زمین ان کی موروثی تھی ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تئی میں ڈال دیا گیا جیسے کہ سور معاہدہ میں ذکر ہے قریہ سے مراد بیت المقدس ہے سدی ربی قطعہ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحا ہے بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے یہ واقعہ تئی سے نکلنے کے بعد کا ہے جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا ابن عباس صدی اللہ عنہما نے سجدے سے مراد رکو لیا ہے راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خوشو و خدو ہے کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے ابن عباس صدی اللہ عنما کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا اس کا نام باب الحطہ تھا راضی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا کروٹ کے بل داخل ہونے لگے سروں کو جھکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا حتتون کے معنی بخشش کے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے اکریمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس میں گناہوں کا اقرار ہے حسن و قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیجئے پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور مجھ سے بخشی طلب کی تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جا نصر اللہ الفتح نازل ہوئی تھی اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے مکہ فتح ہو اور لوگ دین ربانی میں فوج در فوج آ جائیں تو اے نبی آپ اپنے رب کی تصویر اور حمد بیان کریں اللہ سے استغفار کریں بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے یعنی آپ کو موت آ جائے گی ابن عباس صدی اللہ عنہما نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی توادو اور مسکینی کے آثار رسول اللہ پر آیا تھے یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا شہر میں جاتے ہی غسل کر کے دحا کے وقت آٹھ رکعت نماز ادا کی جو دحا کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی اور دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسرا کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق آٹھ رکعت پڑھیں دو دو رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹھ ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں واللہ عالم صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوں لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے داخل ہوئے نسائی عبدالرزاق ابو داود مسلم اور ترمیدی میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیقول الصفحاء میں صفحہ یعنی بے وقفوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حطتن کے بدلے انہوں نے حبتن حمرا افیحہ شعیرتن کہا تھا ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے حتّہ سمعانا عزب مذب ابن عباس صدی اللہ عنہ بھی ان کی اس تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکو کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کے بدلے حنتتن کہتے ہوئے داخل ہونے لگے عطا مجاہد اکریمہ ضحاک حسن قطادہ ربیع یحییٰ رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا جو صریح مخالفت اور معاندت تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا رجز سے مراد عذاب ہے کوئی کہتا ہے غضب ہے یعنی غصہ کسی نے تعاون کہا ہے صحیح مسلم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے تعاون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے پہلے لوگوں پر اتارا گیا تھا بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون ہے تو وہاں نہ جاؤ ابن جری رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے جس سے تم سے پہلے لوگ عذاب دیے گئے تھے